اللہ نے کسی جانور کو نہ بہیرہ بنانا طے کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ حامی لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے